کوئی بھی ایسا کام کر لیا جو عمل کی قبولیت کی منافی ہو جیسے شریعت کہ کسی عمر کا مذاق اڑانا تو سب محنتیں برباد جو استقامت رمضان میں اختیار کی گئی رمضان گزرتے ہی اسے کچھ لوگ برباد کرنے کے درپے ہوتے ہیں اور ساری محنتیں برباد کر بیٹھتے ہیں حالانکہ لال تتخون کے ذریعے ہمیں یہ ہدایت دی گئی کہ تم اس مہینے کے گزرنے کے ساتھ ہی مستقل متقی بن جاؤ رمضان میں کماؤ رمضان گزرنے کے بعد مستقل متقی بن جاؤ اور اپنے عمل میں جدوجہد میں ایک استقامت پیدا کر لو اور یہی فکر عملی استعداد قابل قبول ہوگی نبی السلام کی ایک دعا قطب حدیث میں مذکور ہے جامع ترمزی میں صحیح صنعت کے ساتھ اللہ انی اعوذ الحور بعد القول القوری اللہ میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں کور کے بعد ہور سے یہ کور اور ہور یہ دو لفظ ہیں ان کا لغوی معنی یہ ہے کور پگڑی کو باندھنا اچھے طریقے سے خوبصورت کر کے اسے سر پہ لپیٹنا بالکل منظم کر کے جیسے اس کے باندھنے کا تقاضا ہوتا ہے اور ہور کا من اس کے صحیح بند جانے کے بعد اس کو منتشر کر دینا بکھیر دینا اور جو اس کے خوبصورت بل آپ نے دیے تھے ان کو ضائع کر دینا یہ ہے الحور بعد القور قور کے بعد حور بڑی ایک جامع حدیث ہے دعا ہے اور بڑے اس کے وسیع معنی ہیں یا اللہ کوئی بھی خیر دینے کے بعد اس خیر کو چھین کر اس کی جگہ شر نہ دے دینا مجھے رمضان کا مہینہ خیر ہی خیر تھا خوب نیکیاں کمائی گئیں ایسا نہ ہو کہ رمضان گزرنے کے بعد میں دوبارہ اپنی اسی حالت پر آ جاؤں گناہوں کی معاشیتوں کی جو رمضان سے قبل تھی اللہ اور و بعد ہے کہ استقامت کے بعد بگڑ جانا اس کا اطلاق ہر شعبے پر ہو سکتا توحید عطا فرمانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ مجھ سے توحید کی نعمت چھین لے اور مجھے شرک کے دلدل میں ڈال دے سنت کی محبت عطا کرنے کے بعد بدعت کی مجھے دھنسا دے ایسا نہ ہو عمل صالح کے بعد گناہوں کے ارتقاب پر لگا دے استقامت اور التظام کے بعد بیرا روی کی زندگی پر لگا دے ایسا بالکل نہ ہو اسی طرح صحت عطا کرنے کے بعد بیمار نہ کر دیجیے مالداری دینے کے بعد غریب اور فقیر نہ کر دیجیے اچھا اخلاق دینے کے بعد بد اخلاق نہ بنا دیجیے یہ سب الحور و بادل ہے اچھائی کے بعد برائی ایمان اور اسلام کی دولت دینے کے بعد کفر کی وادی میں نہ ڈال دیجیے نفاق میں نہ کر دیجیے یہ دعا ان وسیع معنی کے ساتھ کرتے رہی اللہ الحوری بعد القول تو رمضان میں استقامت کا مظاہرہ کیا گیا یہ دعا اگر ہم جاری رکھیں یا اللہ اس استقامت کے بعد ہمیں دوبارہ بگاڑ کی طرف منتقل نہ کر دیں بلکہ اس استقامت پر قائم رکھنا نیکی کے راستے پر قائم رکھنا یقیناً یہ ضرورت ہے بڑی محنتیں کی گئیں اور اس رمضان میں خاص طور پہ ہم نے ایک نیا ڈھنگ سیکھا سارا مہینہ اپنے گھروں میں گزارا اور بڑی خلوت کے مواقع ملے یقیناً بڑے تجروں کے ساتھ دعائیں بھی کی گئی ہوں گی اور توبہ اور استغفار بھی کیا گیا ہوگا اور تنہائیوں میں اللہ کا ذکر بھی ہوا ہوگا قرآن کی تلاوت بھی ہوئی ہوگی یہ ایک منفرد ہم نے رمضان گزارا ہے تو اس پر ایک مداومت اور استقامت کی شکل اختیار کریں پیدا کریں تاکہ یہ تقوی مستقل ہمارا رفیق حیات بن جائے خلوت میں تقوی ہو جلوت میں تقوی ہو رات کو تقوی ہو دن میں تقوی ہو سفر میں تقوا ہو حضر میں تقوا ہو صحت میں تقوا ہو مرض میں تقوا ہو مالداری میں تقوا ہو فخر میں تقوا ہو اتنا قلعہ ہے کل جہاں بھی ہو جیسا بھی ہو تقوا کے ساتھ رہ یقیناً یہ تقوا ہم نے کمایا ہے سیکھا ہے حاصل کیا ہے اسے مستقل قائم رکھنا یہ اصل کامیابی ہے ایسا نہ ہو کہ استقامت اور اصلاح کی زندگی کے بعد دوبارہ ہمیں بگاڑ آ جائیں اور دوبارہ ہم وہ سارے فضائل کھو بیٹھیں اور گھاٹی کی وادی میں داخل ہو جائیں یہ ایک بڑا ناقابل تلافی نقصان ہوگا ابھی بھی یہ وبا قائم ہے لاک ڈاؤن جاری ہے اور زیادہ وقت ہمارا گھروں میں گزرتا ہے تو پوری طرح انتظام اختیار کرنے کی نصیحت میں اپنے آپ کو بھی کرتا ہوں اور آپ سب کو کرتا ہوں کہ جو راستہ ہم نے رمضان میں اختیار کیا اس پر چلتے رہیں اس پر گامزن رہیں رواں دواں رہیں اور پھر یہ تخوا مستقل ہماری زندگی میں شامل ہو جائے دو کام بڑی توجہ سے کیجیے بڑی اس میں خیر و برکت ہے فرائض تو ادا کرنے ہی ہیں جیسے نمازیں ہیں لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بات سیکھ لیں کہ ہماری یہ زندگی قرآن پاک کی صحبت میں گزرے تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہوگی ہم قرآن پڑھتے رہیں جب موقع ملے مصحف کھول کے بیٹھ لیں آج تو جیبوں کے اندر جو موبائل ہیں ان میں بھی قرآن پاک محفوظ ہے اگر قرآن پاک سامنے موجود ہو تو قرآن سے پڑھیے اور اگر قرآن پاک موجود نہ ہو تو موبائل سے پڑھ لیجیے جیسے سفر میں ہیں یا کسی ایسے مقام پر ہیں جہاں مصحف میسر نہیں ہے تو موبائل سے تلاوت کر لیجیے مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی صحبت میں پوری طرح آ جائے اور بیٹھ جائے سب سامنے موجود ہے تو دیکھ کر پڑھو آپ کہیں جا رہے ہیں چل پھر رہے ہیں تو چلتے پھرتے زبان ہی پڑھو بعد ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ انسان پڑھ نہیں سکتا اس وقت قرآن کو سنو ایسے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں کہ مستقل جب چاہیں ہم قرآن پاک کا سما کر سکتے یہ جو مساحبت ہے قرآن پاک کی بڑی بابرکت ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کتاب انزلنا ذلنہ کا مبارک اللہ تعالیٰ یہاں کیا رہے ہیں کتاب یعنی قرآن پاک اس کی دو صفات اللہ نے بیان کی ایک انزلنا ذلنہ علیہ کا یہ وہ کتاب ہے اتارا ہم نے جسے آپ کی طرف یعنی دونوں نسبتیں بڑی قابل غور ہیں ایک عظیم شرف کی حامل ہیں اتارنے والا کون ہے اللہ رب العزت اور اتارا کس کی طرف اس شخصیت کی طرف جو تمام اولاد آدم کی سردار ہے اکرم الخلائق صاحب مقام محمود ان کی طرف اتارا یہ کتاب کتنی عظیم شان ہے تنظیم رب العالمین رب العالمین کی طرف سے نازل کر دیا یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہمارے گھروں میں موجود ہے ہمارے سامنے موجود ہے اگر بندہ گہرائی میں سوچے اس کے سامنے ہر موجود چیز اللہ کی مخلوق صرف قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت صفت الرحمان یہ قرآن پاک انفرادیت ہے تو ایک صفت یہ کہ اس کو اتارا ہم نے آپ کی طرف اور دوسری صفت ہے مبارک کتاب مبارک ہے بابرکت برکت کا معنی جانتے ہو برکت میں نمو کا معنی ہے بڑھنا ایک چیز کا بڑھنا اس کتاب کے ساتھ اگر تعلق قائم رکھو گے تو برکتیں ہی برکتیں بڑھنا ہی بڑھنا نیکیوں کا بڑھنا تخوا کا بڑھنا تعلق باللہ کا بڑھنا اخروی کامیابی کی مواقع کا بڑھنا جنت کے درجات اولا کا بڑھنا دنیا کی طرف آ رزق کا بڑھنا رزق کی برکت کا بڑھنا کوئی کمی نہیں یہ کتاب مبارک ہے برکت والی اور برکت میں بڑھوتری اور نمو کا معنی ہے اس کے ساتھ اگر تعلق قائم رکھو گے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں برکت دے دے مال میں اولاد میں رزق میں تخوا میں اور اخلاق حسنہ میں جو آپ کی طلب ہو جو آپ کے ذہن آپ کی حاجت ہو دنیا کے تعلق سے ہو آخرت کے تعلق سے ہو تو قرآن پاک کی صحبت اختیار کرنا سیکھ لیں یہ تنہائیاں میسر ہیں جب موقع ملے قرآن کھول کے بیٹھے پڑھیں پڑھنا نبی اسلام کی سنت ہے نبی اسلام کا عمل ہے بڑا اس کا فائدہ اور ثواب بھی ہے اقرا القرآن یوم القیامہ شفیع صحابی قرآن پڑھا کرو قرآن قیامت کی دن آئے گا اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرنے کو قرآن پاک شافی بھی ہے مشفع بھی ہے اور ماہل بھی ہے اور مصدق بھی ہے یہ چاروں چیزیں ہیں میں مجھے شافی کا معنی شفاعت کرنے والا سفارش کرنے والا مشفع کا معنی ایسا شفاعت کرنے والا جس کی شفاعت لازمی قبول کی جائے گی اور ماہل کا معنی جھگڑنے والا جو بندے اس کو پڑھتے ہیں اگر قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کا حساب و کتاب لمبا ہوتا جا رہا تو قرآن پاک وہاں موجود ہوگا جھگڑا شروع کر دے گا کہ اللہ اس کو بخش دے اس کو معاف کر دے اس کو کیوں کھڑا کیا ہو ماحل اور مصدق اس کے جھگڑے کی تصدیق کی جائے گی تو سچے ٹھیک ہے اس کو بخش دیتے یہ تعلق بالقرآن کی برکت ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مجھ نزل من القرآن ماں ہوا شفا و رحمت للمؤمنین جو قرآن ہم نے اتارا اس میں دو چیزیں شفا اور رحمت مین کے لیے آج سب شفا کے حصول کے متمندی ایک وائرس پھیلا ہوا ہے اور تباہی پھیلا رہا ہے اور لوگ اچانک موت کے منہ میں جا رہے ہیں یقیناً ہر بندے کی خواہش کہ ہمیں اس وائرس سے نجات مل جائے چھٹکارا مل جائے شفا مل جائے یہ تعلق بالقرآن سے ممکن یہ شفا بھی ہے بلکہ اس کی شفا کی دو صورتیں ہیں ایک روحانی شفا ایک جسمانی شفا جو دلوں کے امراض ہیں ان کی شفا نفاق کی کبر کی ریاکاری کی جو بھی امراض ہیں سینے کے امراض ان سب کی شفا شفاء فی صدور اور دوسرا جسمانی شفا بھی جیسا کہ حدیث میں سورہ فاتح کے بارے میں نعمت مز رخیہ سب سے بہترین دم ہے پورا قرآن شفا امراض سے شفا ملتی یہ تعلق بالقرآن موجب شفا ہے اور آج ہر بندے کی خواہش ہے کہ اس کو ایک شفا کامل مل جائے اللہ اس مرض کو اٹھا لے اس وبا کو اٹھا لے یہ تعلق بالقرآن کے رہینے ملنے سے یہ قرآن شفا ہے اور رحمت بھی رحمت بھی ہے یہ اور اللہ کے بندے ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے کے بغیر تم کچھ نہیں نظیر کی دعا و رحمت کا ارجو فلا تفیل نیلا نفس طرف کیا اللہ تیری رحمت کا امیدوار مجھے اس رحمت کے سہارے سے کاٹ کر میری ذات کے سپرد نہ کر دینا تیری رحمت کا سہارا چاہیے سہارا بڑا قابل قدر دنیا میں آخرت میں چلو دنیا میں ہمارے بہت سے علائق ہیں رشتہ دار ہیں ماں باپ ہیں بیوی بچے ہیں سب کچھ نہ کچھ خیال رکھتے ہیں لیکن جب انسان مر جائے گا تو اس کا اگلا سفر سارا تنہائی کے ساتھ نہ کوئی بیٹا ساتھ ہوگا نہ باپ ساتھ ہوگا نہ بیوی ساتھ ہوگی نہ کوئی دوست ساتھ ہوگا بالکل اکیلے تنہیں تنہا تنہا ہو جاؤ ہجوم دوستان جو رہتا تھا ہمیشہ وہی شخص آج تنہا جا رہا یہ تنہائی ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی یقیناً بندہ اس وقت رحمت کا محتاج نبی نبیر اسلام کی جنازے کی دعائیں ہیں یہ سامنے پڑی ہے اور آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں ان میں سے ایک دعا یہ ہے اللہ عبدک ابن و ابن احمد یا اللہ یہ میت تیرا بندہ ہے تیرے بندے کا بیٹا تیری بندی لانڈی کا بیٹا احتاج الى رحمت اس کو موت آ گئی اب یہ تیری رحمت کا محتاج ہوگی وہ امتا غنی کیوں حضا اور یہ اللہ تو بڑی بے پرواز اس کو عذاب دے کر کیا کرے گا اس کو اپنے کی رحمت سے ڈان جب یہ دم نکلتے ہیں تو بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہو جاتا ہے یقیناً تعلق بالقرآن جو ہے اس رحمت کے حصول کا موجب کس قدر رحمت سے ایک تعلق جوڑ کے رکھا کرتے تھے یہ آپ کی خواہش تھی یا حیو یا قیوم رحمتی کا نستغیز ہے وہ ذات جو زندہ ہے ہمیشہ اور قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا ہے ہمیشہ پھر رحمت کے ساتھ ہم استغاثہ چاہتے رحمت سے رسکار نہ دیجیے دور نہ کر دیجیے اسی سہارے پر ہمیشہ قائم رکھیں رات کو بستر پر جاتے تو آپ کی دعا کیا ہوتی بسم میں مزاد و جمبی بوے کا ارفاڑ یا اللہ تیرے نام کے ساتھ اپنا پہلو بستر سے لگا دیا ہے اور تیرے نام کے ساتھ ہی اٹھاؤں گا اللہ ان نفسی ہے فرحمتا فحفت بھی عبادت کا سوال ہوئی اے اللہ جب سو جاؤں گا تو یہ روح نکل جائے گی اگر تو نے اس روح کو روکنے کا فیصلہ فرما لی ہے تو اس پر رحم فرما پھر یہ سارا سر تیری رحمت کے سہارے کی محتاج ہوگی اور اگر لوٹانے کا فیصلہ فرما لیا تو اس کی حفاظت کر لو جن چیزوں کے ساتھ اپنے صالحین کی نیک بندوں کی تو حفاظت کرتا ہے انہی چیزوں کے ساتھ میری روح کی اور میرے بدن کی حفاظت کرنا کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا احتیاج ہے قرآن پاک جو کتاب اللہ نے ہمیں دی یہ شفا بھی اور رحمت بھی اس میں روحانی فائدے جسمانی فائدے دنیا کے فائدے آخرت کے فائدے اور میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی ایسی مصروفیت ہو کہ پڑھ نہ سکے تو سننے کا انتظام رکھو قرآن پاک سننے کا انتظام رکھو مسائل آج بالکل میسر ہیں قرآن پاک سننے کے ہر ایک موبائل میں قرآن کی تلاوت موجود ہوتی ہے آپ لگا لیں کام کاج کی طرف بھی دھیان ہو اور سننے کی طرف بھی توجہ ہو یہ بھی رحمت ہے بھائی القرآن خستہ میں وعضم تو قرآن پڑھا جائے تم سنو اور بالکل خاموشی اختیار کیے رکھو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یہ تعلق بالقرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا موجب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ کو قرآن کی تلاوت کا شوق اور ذوق تھا اس طرح قرآن کی تلاوت کو سننے کا شوق اور ذوق بھی تھی ایک موقع پر آپ نے رضی عنہ سے فرمایا اقرا علیہ شیع من القرآن مجھے کچھ قرآن پڑھ کے سنا جناب عبداللہ نے کہا کہ علیہ کا اقرا و علیہ کا انزل یا رسول اللہ وسلم یہ کیا بات قرآن آپ پر اترا اور میں آپ کو پڑھ کے سناؤں ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ پڑھیں اور ہم سنیں رسول اللہ صلی اللہ نے شاعر کہ وہ حب من غیری آج میری یہ چاہت اور خواہش ہے کہ میں قرآن کسی اور کی زبان سے سنوں قرآن پاک سننا یہ بھی ایک بڑا برگزیدہ اور عظیم تعلق ہے تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں ایک پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جو زیادہ تر گھر رہنے کے مواقع ہمیں میسر آ گئے تو کوشش کریں کہ قرآن پاک سے ہماری ایک سچی دوستی اور صلح ہو جائے ایک تعلق بن جائے ایک صحبت قائم ہو جائے اور قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑ جائے اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جائے قرآن پاک کے ذریعے یقیناً قرآن پاک ایک بڑا عظیم وسیلہ ہے رحمان کے قرب حاصل کرنے کا اس کی محبتوں کو سمیٹنے کا اور اس کی رضا حاصل کرنے کا ایک تو یہ اہم کرنے والا کام ہے کہ ہم رمضان گزرنے کے بعد جو تعلق بالقرآن ہے اس کو قوی سے قوی بنائیں اور یہ ہماری زندگی کا جزو لائن بن جائے ایک ایسا جزو بن جائے جو کبھی ہم سے جدا نہ ہو ہمیشہ ساتھ رہے یہ بھی صاحب کی قرآن آ گئے ہماری جیبوں میں قرآن اور جہاں موقع ملے پڑھیں کھول کر سنیں کہ قرآن پاک ہمارے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے عزم سے نبی اسلام کی ایک دعا کا آخری حصہ ہے انتجاد القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حسنی و ذہاب و جہابی کہ اللہ قرآن جو ہے اسے میرے لیے چار چیزیں حاصل کرنے کا ذریعہ بنا ایک یہ قرآن میرے دل کے لیے موسم بہار کی بارش یہ بارش جب برستی ہے تو زمین شاداب ہو جاتی ہے یہ قرآن میرے دل پر موسم بہار کی بارش کی طرح برستا رہے اور دل کی زمین لہلا اٹھی ہے ہو جائے ہری بھری ہو جائے پر رونق ہو جائے قرآن کی برکت سے قرآن کی دور سے یہ قرآن پاک سے تعلق اگر ہو یہ قرآن دل کے لیے موسم بہار کی بارش بن سکتی اور دل کی سختی خشونت زائل ہو سکتی دل نرم ہو سکتا ہے دل کی زمین شاداب ہو سکتی ہری بھری ہو سکتی یہ قرآن کا کردار ہے پدور صدری دوسرا کردار یہ کہ قرآن کو میرے لیے میرے سینے کا نور بنا نور یعنی ایمان نور یعنی ہدایت جب نور کا ذکر آئے گا تو اس کے مقابلے میں اندھیرے ہوتے ہیں ظلمات ہوتی ہیں ظلمات چھٹ جائیں جیسے کفر کے اندھیرے نفاق کا اندھیرا شرک کا اندھیرا بدت کا اندھیرا معصیتوں کا اندھیرا قرآن سے ایسا تعلق جوڑ دے کہ یہ میرے لیے میرے سینے کا نور بن جائے جو تاریخیاں ہیں وہ ساری چھٹ جائیں اور سینہ منور ہو جائے یہ اندر دل ہے اور سینہ سینے نے دل کو گھیرا ہوا تو دل جو ہے وہ تو شاداب اور ہرا بھرا ہو معطر ہو اور سینہ منور اندر نرمی رقت نور یہ سارا بھر دے قرآن کی برکت سے اور ساتھ ساتھ جلا و غمی قرآن پاک کو میرے دکھوں کا مداوع بنا دے اور جو بھی حموم جو مستقبل کے اندیشے ہیں وہ سارے بھی ختم کر دے قرآن کی برکت سے لیکن قرآن کہاں سے کہاں تک آپ کو لے گیا ہر وقت آپ کے ساتھ آپ کا روحانی معالج ہے جسمانی معالج ہے پریشانیاں دور کرنے والا دکھ دور کرنے والا اندیشے دور کرنے والا سینے کو نور سے بھرنے والا اور دل کی زمین کو شاداب کرنے والا یہ سارے تعلق القرآن کی برکت ہے قیامت کے دن بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا شفاعت کرے گا جنت میں بلکہ اس سے قبل میدان معاشر میں قرآن کی رفاقت آپ کو حاصل رہے گی سب چھوڑ دیں گے بیوی چھوڑ دے گی بچے چھوڑ دیں گے اولاد چھوڑ دے گی دوست چھوڑ دیں گے کوئی حال تک نہیں پوچھے گا قرآن ساتھ ہے نیر اسلام کی حدیث ہے الماہر بالقرآن سفر کرام کہ قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ میدان معاشرے میں اکیلا نہیں ہوگا فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ہوگا اللہ رب العزت جو حافظ قرآن ہے اس کے ماں باپ کو بلا لے گا قرآن موجود ہے اور ان کے سروں پر ایک ایسا تاج سجا دے گا جس کا نور سورج اور چاند کے نور کو مان کر دے گا جنت میں قرآن آپ کے ساتھ جائے گا نمازیں نہیں جائیں گی روزے نہیں جائیں گے حج نہیں جائیں گی وہ سب باہر رہ گئے صرف قرآن آپ کے ساتھ جائے گا اور اللہ پاک آپ سے کہ دنیا کہ میرے بندے قرآن پڑھو تو اوپر کو چڑھتے جاؤ اور جہاں تمہاری آخری آیت آئے گی وہ تمہارا ٹھکانہ ہو یہ قرآن کی برکتیں یہ رفاقت اگر آج ہم پیدا کر لیں مستقل تو پھر یہ رفاقت قرآن میں بھائے گا قرآن القرآن حجت اللہ کا علیہ یا آپ کے حق میں حجت ہے یا آپ کے خلاف حجت منجاد القرآن امام ہو عید الجن القرآن حلف ہو ہو النار جو قرآن کو آگے رکھے اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا جائے تو قرآن جنت کے داخلے تک آپ کی قیادت کرے گا اور جنت میں آپ کو داخل کروائے گا اور جو قرآن کو پسے پوچھ ڈال دے پیچھے ڈال دے خود آگے ہو اپنی خواہشات کو قرآن پر مقدم کر لے کہ آپ کو ہاتھ تو وہ جہنم میں لے جائے گا اور جہنم میں داخل کر دے تو بات تھوڑی سی پھیل گئی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان تنہائیوں میں ان خلوتوں میں تعلق بالقرآن کی سعادت حاصل کریں یہ چیز ایک سیکھ لیں کہ زیادہ وقت ہم قرآن کے ساتھ گزاریں اور بہت ہی مجھ میں برکت ہوگا ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کریں رجول اور اللہ خالین آئی نہ ہو کہ بندہ تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اللہ اس بندے کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں لے لے گی ایک نیکی اور بہت بڑی ہے اور وہ نیکی محسن انسانیت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی یعنی کچھ اوقات اس کے لیے مختص کر لیں درود پڑھیں کثرت سے پڑھیں بس ایک حدیث عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں جامع ترجیح اور مسد احمد بھی حدیث ہے وہ بھائی آپ کی روایت سے شیخ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح و ترغیب ترغیب میں اس کی صحت کا اشارہ فرمایا ہے اور بھی بعض کو صحیح کہا ہے وہ بھائی ابن قائم کی حدیث ہے کہ یار سو رسم اگر میں کہیں بیٹھا ہوں اور میں دعا کرنا چاہوں ذکر اسکار کرنا چاہوں تو ایک تہائی میں آپ پر درود پڑھ لو اور باقی وقت دعا کر لو باقی ان سے چاہو تو کر لو درود اگر اور پڑھنا چاہو اور پڑھ لو یار سو رسم اگر میں آدھا وقت درود پڑھوں اور باقی دعائیں اور ذکر کر لوں کہ ٹھیک ہے ایسا بھی کر سکتے ہو چاہو تو اور زیادہ بھی کر سکتے ہو مجھ پر درود پڑھنا کہا کہ اگر پوری مجلس میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں اور کوئی دعا نہ کروں پھر اور میں ایسا اگر کرو کوئی تکفا ہم نہ کر یو فردمبو کا ایسا اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساری پریشانیوں کی کفایت کر دے اللہ کافی ہو جائے گا پریشانیاں پریشانی نہیں رہے گی اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے یہ دو برکتیں ہیں نبی اسلام پر کثرت سے درود پڑھنے کے تعلق سے ایک سارے دکھوں سے اللہ تعالیٰ کفایت کرے گا دکھ کیا ہیں دنیا کے دکھ ہیں یہ بیماریاں یہ وائرس یہ وبائیں فخر کا اندیشہ بہت سے دکھ ہیں مال کے دکھ ہیں اولاد کے دکھ ہیں اخلاقی دکھ ہیں سیاسی اور خان کی دکھ ہیں اللہ تعالیٰ کے فائد کرے اگر اس محسن انسانیت پر کثرت سے ضرورت پڑو پھر اصل دکھ تو آگے آنے والے مرنے کے بعد قبر کا دکھ کم ہے قیامت کے دکھ کم ہے میدان معاشر اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب پولیس رات جہنم کا عذاب یہ سارے دکھ سارے اندیشے ہمارے سامنے موجود اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم اگر درود پڑھو گے اپنے نبی کے ذریعے یہ بات ہم تک پہنچائی کہ تخفا ہم کا تم اپنے سارے دکھوں میں کفایت کر دیے جاؤ گے اللہ تعالیٰ خود کافی ہو جائے گا تمہارے دکھ اللہ اپنے ذمہ لے لے گا سب دھو ڈالے گا تمہیں ان سب سے بری کر دے گا جو دنیا کے دکھ ہوں آخرت کے دکھ مال کے دکھ اولاد کے دکھ قبر کے دکھ ہوں میدان محشر کے دکھ ہوں ساری پریشانی ہے ہماری ہمیں موت کی پریشانی سکرات الموت کی پریشانی پھر مرنے کے بعد اگلے جہاں جھاگنے کی پریشانی پھر قبر کی پریشانی اللہ پھر نفق سور پھر میدانی معاشر موقف میں جمع ہونا صدیوں سورج کا ایک میل کے فاصلے پر ہونا اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کھلے سے رات میدان معاشر کی پیاس ساری پریشانی اگر کثرت سے ضرورت پڑو گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ساری دنیا اور آخر کی پریشانیوں میں ہم تمہیں کافی ہو جائیں اس کا فائدہ دوسری اس کی جو سعادت وہ یغفر فور ذمبو کا اور گناہ بخش دیے جائیں اور گناہوں کی بخش جو ہے جنت کے داخلے کی ایک بڑی اہم بنیاد گناہ اگر ایک بھی بندے کے ساتھ موجود ہے جنت کا داخلہ نہیں ملے گا تبھی ملے گا جب گناہ کو بخشا جائے تو اگر تم کچھ اوقات مختص کرو نبی اسلام پر ضرور پڑھنے کے لیے یہ اس کے فائدے ہمارے سامنے موجود ہیں اللہ رب العزت تمام حموم اور دکھوں اور غموں سے کفایت کرے گا اور گناہوں کو بخش دے گا تو یہ مواقع موجود ہیں ان سارے فضائل کو سمیٹنے کے لیے اللہ رب العزت سے ایک تعلق قائم کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے توفیق کی سزا ہے اور یہ جو ایک تعلق الحمد للہ قائم ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم رکھے ان شاء اللہ کل سے ہم جو کتاب و رقاق شاید آپ کو یاد اور رمضان سے قبل ہم نے وہ آپ پڑھائے تھے صحیح بخاری سے کتاب و رقاق کے اور کچھ باپ باقی ہیں وہ ان شاء اللہ پورے کریں گے رمضان کی آمد سے جو ایک سلسلہ منقطع ہوا تھا اور رمضان میں انتیسویں پارے کی تصویر ہم نے کی جہاں سے کتاب الرقاق کا سلسلہ ٹوٹا یعنی باب نمبر چونتیس غالباً وہاں سے انشاءاللہ کل ہم شروع کریں گے انشاءاللہ یہ تعلق اور یہ رابطہ اور دوستی اللہ کی جزا کے لیے ہمیشہ قائم رہے گی اور اللہ کی توفیق سے جو پروگرام آگے بھی آپ کو دیے جائیں گے الحجرا آن لائن ادارے کی طرف سے اور الماحد السر تعلیم میں تر بھی ہے جو کراچی میں ہمارا قابل فخر ادارہ ہے ان کے زیر اہتمام انشاءاللہ اللہ کوشش ہوگی کہ اگلے ماہ کچھ سے بڑے اہم موضوعات پر آپ کے ساتھ ایک مشارکت کی جائے اور ایک وقت آپ کے ساتھ گزارا جائے اللہ تعالیٰ صحبت قائم رکھنے کی توفیق دے اور ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ خالص بنا دے اور زیادہ سے زیادہ دین کا فہم ہمیں عطا فرما کر عمل کی توفیق دے دے قوت عقیدہ کی توفیق دے دے اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے وہی قبول کرنے والا وہی طواب ہے توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے اللہ ان بندوں میں شامل فرما لے کن بندوں کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیاں بنا دے کیا ممکن کیا اس کا کرم ہے کیا اس کا فضل ہے باقی اس کا فرمائیں سواقت رحمتی غضبی بھی کہ میری رحمت میرے غصے سے پہلے ہے رحمتی وسعت کل شے میری رحمت ہر شہر پر وسیع یقیناً اس کی رحمت کے آثار ہیں کہ وہ بعض بندوں کے گناہوں کو نیکیاں بنا دے یہ مضمون خود قرآن میں موجود تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندے میں شامل فرما لے کہ گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ پردے ڈال دے ہمیں قیامت کی رسوائیوں سے بچا لے اور من میں جو تقوا اللہ تعالیٰ عطا فرما دے اور اللہ رب العزت ہماری پوری زندگی کو حسن عقیدہ اور تخوا کے منج پر قائم رکھے اور آخری وقت بھی توحید پر آئے اللہ کے رسول کی محبت پر آئے اعمال صالح پر آئے اللہ تعالیٰ وصلی وسلم سلیم و محمد والا نبی محمد کے لیے شمالی